روزہ ان مقاصد کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے صرف نماز کو کافی نہ سمجھا گیا بلکہ اس رکن کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ایک دوسرے رکن روزہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا نماز کی طرح یہ روزہ بھی قدیم ترین زمانے سے اسلام کا رکن رہا ہے اگر تفصیل احکام کے لحاظ سے اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں مگر جہاں تک نفس جہاں تک نفس روزہ کا تعلق ہے وہ ہمیشہ الہی شریعتوں کا جزو لانے فکر ہی رہا تمام انبیاء علیہ صلاۃ السلام کے مذہب میں فرض کی حیثیت سے شامل رہا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے سورت البکرا کتب علیکم السیام کما من قبلکم روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جس طرح کے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس سے بات خود بخود مترشہ ہوتی ہے کہ اسلام کی فطرت کے ساتھ اس طریق تربیت کو ضرور کوئی خاص مناسبت ہے زکوٰۃ اور حد کی طرح روزہ ایک مستقل جداگانہ نوعیت رکھنے والا رکن نہیں ہے بلکہ دراصل اس کا مزاج قریب قریب وہی ہے جو رکن سلاد کا ہے اور اسے رکن سلاد کے ساتھ مددگار اور معاون ہی کی حیثیت سے لگایا گیا ہے اس کا کام انہی اثرات کو زیادہ تیز اور زیادہ مستحکم کرنا ہے جو نماز سے انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں نماز روزمرہ کا معمولی نظامی تربیت ہے جو ہر روز پانچ وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو اپنے اثر میں لیتا ہے اور تعلیم اور تربیت کی ہلکی ہلکی خوراکیں لے کر چھوڑ دیتا ہے اور روزہ سال بھر میں ایک مہینے کا غیر معمولی نظامی تربیت ہے جو آدمی کو تقریباً مسلسل اپنے مضبوط ڈسپلین کے شکنجے میں کسے رکھتا ہے تاکہ روزانہ کی معمولی تربیت میں جو اثرات خفیف تھے وہ شدید ہو جائے یہ غیر معمولی نظامی تربیت کس طرح اپنا کام کرتا ہے اور کس کس ڈھنگ سے نفس انسانی پر مطلوب اثر ڈالتا ہے اس کا تفصیلی جائزہ ہم ان صفحات میں لینا چاہتے ہیں روزے کے اثرات روزے کا قانون یہ ہے کہ آخر شب میں طلوع شہر کی پہلی علامات ظاہر ہوتی ہی آدمی پر ایک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک پورے دن حرام رہتا ہے اس دوران میں پانی کا ایک قطرہ اور خوراک کا ایک ریزہ قصدن حلق سے اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی اور زوجین کے ایک دوسرے سے قضاء شہوت کرنا بھی حرام ہوتا ہے پھر شام کو ایک خاص وقت آتی اچانک حرمت کا بند توڑ دیا جاتا ہے وہ سب چیزیں جو ایک لمحہ پہلے تک حرام تھی ایک حلال ہو جاتی ہیں اور رات بھر حلال رہتی ہیں یہاں تک کہ دوسرے روزے کی مقررہ ساتھ آتی ہی پھر حرمت کا قفل لگ جاتا ہے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور ایک مہینے تک مسلسل اس کی تکرار جاری رہتی ہے گویا پورے تیس دن ایک شدید ڈسپلین کے تحت رکھا جاتا ہے مقررہ وقت تک سہری کرے مقررہ وقت پر افطار کرے جب تک اجازت ہے اپنی خواہشات نفس پوری کرتا رہے اور جب اجازت سلب کر لی جائے تو ہر اس چیز سے رک جائے جس سے منع کیا گیا ہے احساس بندگی اس نظام تربیت پر غور کرنے سے جو بات سب سے پہلے نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس طریقے سے انسان کے شعور میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اقرار و اعتراف کو مستحکم کرنا چاہتا ہے اور اس شعور کو اتنا طاقتور بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزادی اور خود مختاری کو اللہ کے آگے بالفعل تسلیم کر دے یا اعتراف تسلیم ہی دراصل یہ اعتراف تسلیم ہی دراصل اسلام کی جان ہے اور اسی پر آدمی کے مسلم ہونے یا نہ ہونے کا مدار ہے دین اسلام کا مطالبہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس خدا مند عالم عالم کے وجود کو مان لے یا محض ماں بادی نظری کی حیثیت سے اس بات کا اعتراف کرے کہ اس کائنات کے نظام کو بنانے اور چلانے والا صرف ایک اللہ واحد قہار ہے بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اس امر واقع کو ماننے کے ساتھ ہی اس کے منطقی اور فطری نتیجے کو بھی قبول کرے یعنی جب یہ مانتا ہے کہ اس کا اور تمام دنیا کا خالق پروردگار قیام بخش مدبر امر صرف اللہ تعالیٰ ہے اور جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک ہے نہ پرورش میں نہ قیام بخشی میں نہ تدابیر امر میں تو اس تسلیم اعتراف کے ساتھ ہی اسے اللہ کی حاکمیت و فرما و روائی کے آگے سپر ڈال دینی چاہیے اپنی آزادی و خود مختاری کے غلط ادعا کے خیال اور عمل دونوں میں دستبردار ہو جانا چاہیے اور اللہ کے مقابلے میں وہی رویہ اختیار کر لینا چاہیے جو ایک بندے کا اپنے مالک کے مقابلے میں ہونا لازمی ہے یہی چیز دراصل کفر اور اسلام کے درمیان فارق ہے کفر کی حالت اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں خود مختار اور غیر جواب دہ سمجھے اور یہی سمجھ کر اپنے لیے زندگی کا راستہ اختیار کرے اور اسلام کی حالت اس کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھے اور اور اسی احساس بندگی و ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرے بس حالت کفر سے نکل کر حالت اسلام میں آنے کے لیے جس طرح اللہ کی حاکمیت کا سچا اور قلبی اقرار ضروری ہے اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں بندگی کا احساس دل میں بندگی کا احساس و شعور ہر وقت زندہ اور ہر آن کار فرما رہے کیونکہ اس احساس و شعور کے دور ہوتے ہی خود مختاری اور غیر ذمہ داری کا رویہ عود کراتا ہے اور کفر کی وہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آدمی یہ سمجھتے ہوئے کام کرتا ہے کہ نہ اللہ اس کا حاکم ہے نہ اسے اللہ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے نماز کا اولین مقصد انسان کے اندر اسلام کی اسی حالت کو پے در پہ تازہ کرتے رہنا ہے اور یہی روزہ کا مقصد بھی ہے مگر فرق یہ ہے کہ نماز روزانہ تھوڑے وقتوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس کو تازہ کرتی ہے اور رمضان کے روزے سال بھر میں ایک مرتبہ پورے سات سو بہتر گھنٹوں تک پہ ہم اس حالت کو آدمی پر تاری رکھتے ہیں اور رمضان کے روزے سال بھر میں ایک مرتبہ پورے سات سو بیس گھنٹوں تک پہم اس حالت کو آدمی پر تاری رکھتے ہیں کہ وہ پوری قوت کے ساتھ دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور سال کے بارہ اور سال کے باقی گیارہ مہینوں تک اس کے اثرات قائم رہے اول تو روزے کے سخت ضابطے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے کوئی شخص اس وقت تک آمدہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم اعلیٰ نہ سمجھتا ہو اور اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار نہ ہو چکا ہو پھر جب وہ دن کے وقت مسلسل بارہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے رکا رہتا ہے اور جب سحری کا وقت ختم ہوتی نفس کے مطالبہ سے ایک ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور جب افطار کا وقت آتی نفس کے مطلوبات کی طرف اس طرح لپکتا ہے کہ گویا فل واقع ہاتھوں اور اس کی منہ اور حلق پر کسی اور کی حکومت ہے جس کے بند کرنے سے بند ہوتی ہیں اور جس کے کھولنے سے وہ کھولتی ہیں تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا احساس اس پر ہر وقت تاری رہتا ہے اس پورے ایک مہینے کی طویل مدت میں احساس اس کے شعور یا تحت شعور سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوا کیونکہ اگر غائب ہو جاتا تو ممکن نہ تھا کہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ضابطے کو توڑنے سے باز رہ جاتا اطاعت امر احساس بندگی کے ساتھ خود بخود جو چیز لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرے ان دونوں چیزوں میں ایسا فطری اور منطقی تعلق ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے نہ ان کے درمیان کبھی تناقض کے لیے گنجائش نہیں کر سکتی ہے اس لیے کتاب تعداد نتیجہ یا اعتراف خدا بندی کا ہے آپ کسی کی تعداد کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی خدا بندی نہ مانے اور جب حقیقت میں کسی کی خدا بندی آپ مان چکے ہیں تو اس کی بندگی و اطاعت سے کسی طرح باز بھی نہیں رہ سکتے انسان اتنا احمد نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی کا حکم مانتا چلا جائے درخواہ ہاں لے کہ وہ اس کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہ کرتا ہو اور نہ انسان میں اتنی ضرورت موجود ہے کہ جس کو فی الواقع وہ اپنے قلب و روح میں حقی میں زی اختیار سمجھتا ہو اور جسے نافع زار اور پروردگار مانتا ہو اس کی اطاعت سے منہ موڑ جائے بس در حقیقت خداوندی کے اعتراف اور بندگی اطاعت کے عمل میں لازم و ملزم کا تعلق ہے اور عین عقل اور منطق کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہر پہلو سے کامل توافق ہو <clears throat> آقائے خداوندی میں توحید لا محالہ بندگی اطاعت میں توحید پر منتج ہوگی اور آقائے خداوندی میں شرک کا نتیجہ لازمن بندگی اطاعت میں شرک ہوگا آپ ایک کو خدا سمجھیں گے تو ایک ہی کی بندگی بھی کریں گے دس کی خدا بندی کریں گے تو بندے کی اطاعت کا رخ بھی ان دسوں کی طرف پھرے گا یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ خدا بندی تو ایک کی مان رہے ہوں اور بندگی دس کی بجا لائے یا خدا بندی دس کی تسلیم کر رہے اور اطاعت ایک کی کرے ذات خداوندی کا تعین سمت بندگی کے تعین پر منتج ہوگا آپ جس کی خداوندی کا اعتراف کریں گے لازمن اطاعت بھی اسی کے کریں گے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ خداوند ایک کو مانے اور اطاعت دوسرے کی کرے تعارض کا امکان زبانی اعتراف اور واقعی بندگی میں تو ضرور ممکن ہے مگر قلب و روح کے حقیقی احساس و شعور اور جوارح کے عمل میں ہرگز ممکن نہیں کوئی عقل اس چیز کا تصور نہیں کر سکتی کہ آپ فی الحقیقت اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہے ہیں اس کے بجائے آپ کی بندگی کا رخ کسی ایسی ہستی کی طرف پھر سکتا ہے جس کا بندہ آپ نے فی الحقیقت اپنے آپ کو نہ سمجھتے ہوں بخلاف اس کے عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس کی طرف بھی آپ کی بندگی کا رخ پھر رہا ہے اسی کی خدا بندی کا نقش دراصل آپ کے ذہن پر مرتسم ہے خواہ زبان سے آپ اس کے سوا کسی اور کی خدا بندی کا اظہار کر رہے ہوں خدا بندی کے اعتراف و بندگی کے احساس میں کمی بیشی لازمن اطاعت عمر کی کمی بیشی پر منتج ہوگی کسی کے خدا ہونے اور اپنے بندہ ہونے کا احساس آپ کے دل میں جتنا زیادہ شدید ہوگا اسی قدر زیادہ شدت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں گے اور اس احساس میں جتنی کمزوری ہوگی اتنی اطاعت میں کمی واقع ہوگی حتیٰ کہ اگر احساس بالکل نہ ہو تو اطاعت بھی بالکل نہ ہوگی ان مقامات کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام کا مدعا اللہ کی خداوندی کا اقرار کرانے اور اس کے سوا ہر ایک کی خداوندی کا انکار کرا دینے سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی اطاعت نہ کرے جب وہ اللہ دین الخالص کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت خالصاً وہ مخلصاً صرف اللہ کے لیے ہے کسی دوسری مستقل بزاد تعداد کی آمیزش اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی جب وہ یہ کہتا ہے کہ وما امیر اللہ مخلصین اللہ الدین تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے پر انسان معمور ہے اور اس کی بندگی کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت مخلوط نہ اطاعت مخلوط نہ کرے جب وہ کہتا ہے کہ وہ قاتل ہوں تکون فتنا تو یقون الدین کلّہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی اطاعت پوری کی پوری اللہ ہی کے لیے وقف ہے اور ہر اس طاقت مسلمان کی جنگ ہے جو اس اطاعت میں حصہ بٹانا بٹانا چاہتی ہو جس کا مطالبہ یہ ہو کہ مسلمان خدا عالم کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت بھی کرے یا خدا عالم کے بجائے صرف اسی کی اطاعت کرے پھر جب وہ کہتا ہے کہ ارسل بن خدا دین الحقی رین الدین کلی تو اس کا صاف اور سری مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں پر غالب ہو اطاعت اور بندگی کا <clears throat> پورا نظام اپنے تمام شعبوں اور پہلوؤں کے ساتھ اطاعت الہی کے نیچے آ جائے جس کی فرما برداری بھی خدا بند عالم کی اجازت کے تحت ہو اور جس کی فرما برداری کے لیے وہاں سے حکم جواز نہ ملے اس کا بند کاٹ ڈالا جائے یہ اس دین حق اور اس ہدایت کا تقاضا ہے جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجتا ہے اس تقاضے کے مطابق خواہ انسان کے ماں باپ ہوں خواہ خاندان اور سوسائٹی ہو خواہ قوم اور حکومت ہو خواہ امیر یا لیڈر ہوں خواہ علماء اور مشائق ہوں خواہ وہ شخص یا ادارہ ہو جس کی انسان خدمت کر کے پیٹ پالتا ہے اور خواہ انسان کا اپنا نفس اور اس کی خواہشات ہوں کسی کی تعداد خدا عالم کی اصلی اور بنیادی تعداد کی قید سے مستثنا نہیں ہو سکتی اصل متا اللہ تعالی ہے جو اس کی خداوندی کا اقرار کر چکا اور جس نے اس کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر دیا اور وہ جس کی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کے تحت رہ کر کرے گا جس حد تک جس بات کی ماننے کی وہاں سے اجازت ہوگی اسی حد تک مانے گا اور جہاں اجازت کی حد ختم ہو جائے گی وہاں وہ ہر ایک کا باغی اور صرف اللہ کا فرما بردار نکلے گا روزے کا مقصد آدمی کو اسی اطاعت کی ترکیب تربیت دیتا ہے وہ مہینہ بھر تک روزانہ کئی کئی گھنٹے آدمی کو اسی حالت میں رکھتا ہے کہ اپنی بالکل ابتدائی ایلیمنٹری ضروریات پوری کرنے کے لیے کرنے کے لیے بھی اس کو خداوند عالم کی و اجازت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے غذا کا ایک ریزہ اور پانی کا ایک قطرہ تک وہ حلق سے گزار نہیں سکتا جب تک کہ وہاں سے اجازت نہ ملے ایک ایک چیز کے استعمال کے لیے اور شریعت خدا بندی کی طرف دیکھتا ہے جو کچھ وہاں حلال ہے وہ اس کے لیے حلال ہے خواہ تمام دنیا والے اسے حرام کرانے پر متفق ہو جائے اور جو کچھ وہاں حرام ہے وہ اس کے لیے حرام ہے خواہ ساری دنیا مل کر اسے حلال کر دے اس حالت میں خدا واحد کے سوا کسی کا عزم اس کے لیے عزم نہیں کسی کا حکم اس کے لیے حکم نہیں اور کسی کی نہیں اس کے لیے نہیں خود اپنے نفس کی خواہش سے لے کر دنیا کے ہر انسان اور اور ہر ادارے تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے حکم سے مسلمان رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہو یا توڑ سکتا ہو اس معاملے میں نہ بیٹے پر باپ کی اطاعت ہے نہ بیوی پر شوہر کی نہ ملازم پر آقا کی نہ رویت پر حکومت کی نہ پیروں پر لیڈر یا امام کی نہ مرید پر پیر کی بالفاظ دیگر اللہ کی بڑی اور اصلی اطاعت تمام اطاعتوں کو کھا جاتی ہے اور سات سو بیس گھنٹے کی طویل مشق و تمرین سے روزہ دار کے دل پر کن نقش فل حجریہ سکہ بیٹھ جاتا ہے کہ ایک ہی مالک کا وہ بندہ ہے ایک ہی قانون کا وہ پیرو ہے اور ایک ہی مالک کا حلقہ اس کی گردن میں پڑا ہے اس طرح یہ روزہ انسان کی فرما برداری اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیل دیتا ہے اور تیس دن تک روزانہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹہ تک اسی سمت میں جمائے رکھتا ہے تاکہ اپنی بندگی کے مرجع اور اپنی اطاعت کے مرکز کو اچھی طرح وہ تحقق کرے اور رمضان کے بعد جب اس ڈسپلین کے بند کھول دیے جائیں تو اس کی اطاعتیں اور فرما برداریاں بکھر کر مختلف مرجعوں کی طرف بھٹک نہ جائیں اطاعت عمر کی اس تربیت کے لیے بظاہر انسان کی صرف دو خواہشوں یعنی غذا لینے کی خواہش اور صنفی خواہش کو چھانٹ لیا گیا ہے اور ڈسپلین اور ڈسپلین کی ساری پابندیاں صرف انہی دو پر لگائی گئی ہیں لیکن روزے کی اصل روح یہ ہے کہ آدمی پر اس حالت میں خدا کی خداوندی اور بندگی و غلامی کا احساس پوری طرح طاری ہو جائے اور وہ ایسا متی امر ہو کر ایسا گزارے کہ ہر اس چیز سے رکے جس سے خدا نے روکا ہے اور ہر اس کام کی طرف دوڑے جس کا حکم خدا نے دیا ہے روزے کی فرضیت کا اصل مقصد اسی کیفیت کو پیدا کرنا اور نما دینا ہے نہ کہ کھانے پینے اور مباشرت سے روکنا لہٰذا ایک کیفیت جتنی زیادہ ہو روزہ اتنا ہی مکمل ہے اور جتنی اس میں کمی ہو اتنا ہی وہ ناقص ہے اگر کسی آدمی نے روزہ اس احمقانہ طریقے سے رکھا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے پرہیز کرتا رہا اور باقی تمام ان افعال کا ارتقاب کیے چلا گیا جنہیں خدا نے حرام کیا ہے تو اس کے روزے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مردہ لاش کہ اس میں وہ آزاد تو سب کے سب موجود ہے جن سے صورت انسانی بنتی ہے مگر جان نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے جس طرح اس بے جان لاش کو کوئی شخص انسان نہیں کہہ سکتا اسی طرح اس بے روح روزے کو بھی کوئی روزہ نہیں کہہ سکتا یہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حدیث کا مفہوم ہے جس نے جھوٹ بلنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ اپنا کھانا کھانا اور پینا چھوڑ دی جھوٹ بولنے کے ساتھ جھوٹ پر عمل کرنے کا لفظ جو فرمایا گیا ہے یہ بڑا ہی خیز ہے اور دراصل یہ لفظ تمام نافرمانیوں کا جامع ہے جو شخص خدا کو خدا کہتا ہے پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں خود اپنے اقرار کی تقسیب کرتا ہے روزے کا اصل مقصد تو عمل سے اس اقرار کی تصدیق ہی کرنا تھا مگر جب وہ روزے کے دوران اسی کی تقسیب کرتا رہا ہے تو پھر روزے میں بھوک پیاس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا حالانکہ خدا کو اس کے خلو خلو مادی کی کوئی حاجت نہیں تھی اسی بات کو دوسرے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور کتنی ہی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں اس قیام سے رد جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور یہی بات ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح تر الفاظ میں ظاہر کر دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے توقع ہے کہ اس کے ذریعے سے تقوا کرنے لگو گے یعنی روزے کو فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقوی کی صفت پیدا ہو تقوا کے اصلی معنی حضر اور خوف کے ہیں اسلامی اصطلاح میں اس مراد خدا سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے اس لفظ کی بہترین تفصیل جو میری نظر سے گزری ہے وہ ہے جو حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے بیان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تقوا کسی کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کو کبھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف ہاتھ دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو حضرت عمر نے فرمایا بارہا انہوں نے پوچھا تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے حضرت اب نے کہا بس اسی کا نام تقوی ہے زندگی کا یہ راستہ جس میں انسان سفر کر رہا ہے دونوں طرف افراد و تفریح خواہشات و میلانات نفس وساوس و ترغیبات ٹیمپٹیشن گمراہیوں اور نافرمانیوں کی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اس راستے پر کانٹوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا اور اطاعت حق کی راہ سے ہٹ کر بد اندیشی و بدقداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا یہی تقوی ہے اور یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے روزے فرض کیے ہیں یہ ایک مقبی دوا ہے جس کے اندر خدا ترسی و راست روی کی قوت بخشنے کی خاصیت ہے مگر فی الواقع اسے قوت حاصل کرنا انسان کی اپنی استعداد پر موقف ہے اگر آدمی روزے کے مقصد کو سمجھے اور جو قوت روزہ دیتا ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہو اور روزی کی مدد سے اپنے اندر خوف خدا اور اطاعت امر کی صفت کو نشو نما دینے کی کوشش کرے تو یہ چیز اس میں اتنا تقوی پیدا کر سکتی ہے کہ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی سال کے باقی گیارہ مہینوں میں وہ زندگی کی سیدھی شاہراہ پر دونوں طرف کی خاردار جھاڑیوں سے دامن بچائے ہوئے چل سکتا ہے اس صورت میں اس کے لیے روزے کے نتائج یعنی ثواب اور منافع اجر کی کوئی حد نہیں لیکن اگر وہ اصل مقصد سے غافل ہو کر محض روزہ توڑنے ہی کو روزہ رکھنا سمجھے اور تقوی کی صفت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نام اعمال میں بھوک پیاس اور رج جگہ کے سوا اور کچھ نہیں پاتا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے ایک نیکی دس گنی سے سات گنی تک پھلتی پھولتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ مستثنا ہے وہ میری مرضی پر موقف ہے جتنا چاہوں اس کا بدلا دوں یعنی روزے کے معاملے میں بالیدگی اور افزونی کا امکان بے حد و حساب ہے آدمی اس سے جتنا تقوی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اتنا ہی وہ بڑھ سکتا ہے صفر کے درجے سے لے کر اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں گنے تک گنے تک دیا جا سکتا ہے بلکہ بے نہایت ترقی کر سکتا ہے پس یہ معاملہ چونکہ آدمی کی اپنی استعداد اخذ استداد اخذ و قبول پر منحصر ہے کہ روزے سے تقوی حاصل کرے یا نہ کرے اور کرے تو کس حد تک کرے اس وجہ سے آیت مذکورہ بالا میں یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تم یقیناً متقی بن جاؤ گے بلکہ لال لقوم تتکون کا لفظ فرمایا جس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ توقع کی جاتی ہے یا ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے تم تقوا کرنے لگو تعمیر سیرت یہ تقواہی دراصل اسلامی سیرت کی جان ہے جس نوعیت کا کیریکٹر اسلام ہر مسلمان فرد میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا اساسی تصور اسی تقوا کے لفظ میں پوشیدہ ہے افسوس ہے کہ آج کل اس لفظ کا مفہوم بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص طرز کی شکل و وضع بنا لینا چند مشہور نمایاں گناہوں سے بچنا اور بعض ایسے مقروحات سے پرہیز کرنا جنہوں نے عوام کی نگاہ میں اہمیت اختیار کر لی ہے بس اسی کا نام تقوی ہے حالانکہ دراصل یہ ایک نہایت وسیع اصطلاح ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے قرآن مجید انسانی طرز خیال و طرز عمل کو اصولی حیثیت سے دو بڑی قسموں میں تقسیم کرتا ہے ایک قسم ہے جو انسان میں انسان دوسری قسم ہے جس میں انسان نمبر ایک دنیاوی طاقتوں کے ماں سوا کسی بالا تر اقتدار کو اپنے اوپر نگران نہیں سمجھتا اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے کسی فوق البشر حاکم کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ایسے بالا تر حکمراں کا تابع اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے اپنی دنیاوی زندگی کے پورے کارنامے کا حساب اس حاکم کو دینا ہے نمبر دو دنیاوی زندگی ہی کو زندگی دنیاوی فائدے ہی کو فائدہ اور دنیاوی نقصان ہی کو نقصان سمجھتا ہے اور اسی بنا پر کسی طریقے کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف دنیاوی فائدے اور نقصان ہی کے لحاظ سے کرتا ہے پہلی قسم کا انسان اور دوسری قسم کا انسان دنیاوی زندگی کو اصل حیات انسانی کا صرف ایک ابتدائی مرحلہ سمجھتا ہے اور ان فوائد و نقصانات کو جو اس مرحلے میں ظاہر ہوتے ہیں عارضی اور دھوکہ دینے والے نتائج خیال کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کا فیصلہ ان مستقل فائدوں اور نقصانات کی بنیاد پر کرتا ہے جو آخرت کی پائیدار زندگی میں ظاہر ہوں گے پہلی قسم کا انسان مادی نمبر تین مادی فائدوں کے مقابلے میں اخلاقی فضائل کو بے وقت سمجھتا ہے اور مادی نقصانات کے مقابلے میں اخلاقی و روحانی نقصان کو کا خیال کرتا ہے اور دوسری قسم کا انسان نمبر تین مادی فائدوں کے مقابلے میں اخلاقی روحانی فضائل کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور مادی نقصانات کی بہ نسبت اخلاقی روحانی نقصانات کو شدید تر خیال کرتا ہے پہلی قسم کا انسان نمبر چار کسی مستقل اخلاقی دستور کی پابندی نہیں کرتا بلکہ موقع محل سرکمسٹینسز کے لحاظ سے خود ہی اخلاقی اصول وضع کرتا ہے اور دوسرے موقع پر خود ہی ان کو بدل دیتا ہے جبکہ دوسری قسم کا انسان نمبر چار ایک ایسے مستقل اخلاقی دستور کی پابندی کرتا ہے جس میں اپنی اغراض و مسالے کے لحاظ سے اس کو ترمیم و تنسیق کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے ان میں سے پہلی قسم کے طرز خیال و طرز عمل کا جامع نام قرآن نے فجور رکھا ہے اور دوسرے طرز خیال و طرز عمل کو تقوا کے نام سے یاد کرتا ہے یہ دراصل زندگی کے دو مختلف راستے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں اور اپنے نقطۂ آغاز سے لے کر نقطۂ انجام تک کہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتے حجور کے راستے کو اختیار کر کے آدمی کی پوری زندگی اپنے تمام اجزاء اور تمام شعبوں کے ساتھ ایک خاص ڈھنگ پر لگ جاتی ہے جس میں تقوی کی ظاہری اشکال تو کہیں نظر نہیں آ سکتی مگر تقوی کی اسپرک کا شائبہ تک نہیں ہوتا کیونکہ فجور کے تمام فکری اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں اور تقریر کی فکری اجزاء میں سے کسی چیز کو بھی ان کے مربوط نظام میں راہ نہیں مل سکتی برعکس اس کے تقوی کا راستہ اختیار کر کے انسان کی پوری زندگی کا ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے وہ ایک دوسرے ہی طرز پر سوچتا ہے دنیا کے ہر معاملہ ہر مسئلے کو ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر موقع محل پر ایک دوسرا ہی طرز عمل اختیار کرتا ہے ان دونوں راستوں کا فرق صرف انفرادی زندگی ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اجتماعی زندگی سے بھی اس کا تنہائی تعلق ہے جو جماعت فاجر افراد پر مشتمل ہوگی یا جس میں فاجرین کی اکثریت ہوگی اور اہل فجور کے ہاتھ میں جس کی قیادت ہوگی اس کا پورا تمدن فاجرانہ ہوگا اس کی معاشرت میں اس کے اخلاقیات میں اس کے بین الاقوامی رویے میں غرض اس کی ہر چیز میں حجور کی روح کار فرما ہوگی یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اکثر یا بعض افراد ذاتی خود غرضیوں اور منفقت پرستیوں سے بالا تر نظر آئیں گے مگر زیادہ سے زیادہ جس بلندی پر وہ چڑھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو اس قوم کے مفاد میں گم کر دے جس کی ترقی سے ان کی اپنی ترقی اور جس کے تنزل سے ان کا اپنا تنزل وابستہ ہے لہذا اگر کسی شخص شخصی صورت میں فجور کا رنگ کم بھی ہو تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا قومی رویہ بہرحال افادیت ابن الوقتی مسلحت پرستی اور مادہ پرستی کے اصولوں پر چلے گا اسی طرح تقوا بھی محض انفرادی چیز نہیں ہے جب کوئی جماعت متقین پر مشتمل ہوتی ہے یا اس میں اہل تقوا کی کثرت ہوتی ہے اور متقی ان کے رہنما ہوتے ہیں تو اس کے پورے اجتماعی رویوں میں ہر حیثیت سے خدا ترسی کا رنگ ہوتا ہے وہ وقتی اور ہنگامی مصلیحتوں کے لحاظ سے اپنا طرز عمل مقرر نہیں کرتی بلکہ ایک مستقل دستور کی پیروی کرتی ہے اور ایک اٹل نسب العین کے لیے اپنی تمام مسائل وقف کر دیتی ہیں قطع نظر اس سے کہ دنیاوی لحاظ سے قوم کے قوم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کیا نقصان پہنچتا ہے وہ مادی فائدوں کی کے پیچھے نہیں دوڑتی بلکہ پائیدار اخلاقی روحانی منافع کو اپنا مت نظر بناتی ہے وہ مواقع کے لحاظ سے اصول توڑتی اور بناتی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اسے لحق کا اتباع کرتی ہے کیونکہ اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے مد مقابل قوموں کی طاقت کم ہے یا زیادہ بلکہ اوپر جو خدا موجود ہے وہ اس سے ڈرتی ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا جو وقت بہرحال آنا ہے اس کی فکر اسے کھائی جاتی ہے اسلام کے نزدیک دنیا میں فساد کی جڑ اور انسانیت کی تباہی بربادی کا اصل سبب فجور ہے فجور ہے اور وہ اس فجور کے سانپ کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے یا کم از کم اس کے زہریلے دانت توڑ دینا چاہتا ہے تاکہ اگر یہ سانپ جیتا رہے تب بھی انسانیت کو ڈسنے کی طاقت اس میں باقی نہ رہے اس کام کے لیے وہ نے انسانی میں سے ان لوگوں کو چن چن کر نکالنا اور اپنی پارٹی میں بھرتی کرنا چاہتا ہے جو مستقیانہ رجحان تباہ رکھتے ہوں فجور کی جانب ذہنی رجحان بینٹ آف مائنڈ رکھنے والے لوگ اس کے کسی کام کے نہیں خواہ وہ اتفاق سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیے گئے ہوں اور مسلم قوم کے درد میں کتنی ہی تڑپتے ہوں اسے دراصل ضرورت ان لوگوں کی ہے جن میں خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جو آپ اپنا حساب لینے والے ہوں جو خود اپنے دل کی نیتوں اور ارادوں پر نظر رکھے جن کو قانون کی پابندی کے لیے کسی خارجی دباؤ کی حاجت نہ ہو بلکہ خود ان کے باطن میں ایک محاسب اور عامر بیٹھا ہو جو انہیں اندر سے قانون کا پابند بناتا ہو اور ایسی قانون شکنی پر بھی روکتا ٹوکتا ہو جس کا علم کسی پولیس کسی عدالت اور کسی رائے عامہ کو نہیں ہو سکتا وہ ایسے افراد چاہتا ہے جنہیں یقین ہو کہ ایک آنکھ ہر آل میں انہیں دیکھ رہی ہے جنہیں خوف ہو کہ ایک عدالت کے سامنے بہرحال انہیں جانا ہے جو دنیا منافع کے بندے ہنگامی مسالے کے غلام اور شخصی قومی اغراض کے پرستار نہ ہوں جن کی نظر آخرت کی اصلی و حقیقی نتائج پر جمی ہی ہو جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کا لالچ یا سخت سے سخت نقصان کا خوف بھی خدا مند عالم کے دیے ہوئے نصب العین اور اس کے بتائے ہوئے اصول اخلاق سے نہ ہٹا سکتا ہو جن کی تمام سعی و کوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جنہیں اس عمر کا پختہ یقین ہو کہ پایا نکار بندگی حق ہی کا نتیجہ بہتر اور بات بندگی باطل ہی کا انجام برا ہوگا چاہے اس دنیا میں معاملہ برعکس ہو پھر اس کو جن آدمیوں کی تلاش ہے وہ ایسے آدمی ہیں جن کے اندر اتنا صبر موجود ہو کہ ایک صحیح اور بلند نصب العین کے لیے برسوں بلکہ ساری عمر لگاتار بھی حاصل کر سکتے ہوں جن میں اتنی ثابت قدمی ہو کہ غلط راستوں کی آسانیاں فائدے اور لطف و لذت کوئی چیز بھی ان کو اپنی طرف کھینچ نہ سکتی ہو جن میں اتنا تحمل ہو کہ حق کے راستے پر چلنے میں خواہ کسی قدر ناکامیاں ناکامیوں مشکلات خطرات مسائب اور شدائت کا سامنا ہو ان کا قدم نہ ڈگمگائے جن میں اتنی یکسوئی ہو کہ ہر قسم کی عارضی اور ہنگامی مسیحتوں سے نگاہ پھیر کر اپنے نظم العین کی طرف پڑھتے چلے جائے جن میں اتنا توقل موجود ہو کہ حق پرستی و حق گوشی کے دے طلب اور دور رس نتائج کے لیے خدا عالم پر بھروسہ رکھے خواہ دنیا کی زندگی میں اس کام کے نتائج سرے سے برآمد ہوتے نظر ہی نہ آئے ایسے ہی لوگوں کی سیرت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور جو کام اسلام اپنی پارٹی سے لینا چاہتا ہے اس کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد کارکنوں کی ضرورت ہے تقوی کی صفت کا حولہ جن لوگوں میں موجود ہو ان کے اندر اس صفت کو نشو نما دینے اور مستحکم کرنے کے لیے روزے سے زیادہ طاقتور اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا روزے کے ضابطے پر ایک نگاہ ڈالیے آپ پر خود منکشف ہونے لگے گا کہ یہ چیز پس قدر مکمل طریقے سے انصفات کو بازی اور پائیداری بخشتی ہے ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ روزہ خدا نے تم پر فرض کیا ہے صبح سے شام تک کچھ نہ کھاؤ کچھ نہ کھاؤ پیو کوئی چیز حلق سے اتارو گے تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے تم نے اگر پرہیز کر لیا اور پردہ اور در پردہ کھاتے رہے تو خواہ لوگوں کے نزدیک تمہارا شمار روزہ داروں میں ہو مگر خدا کے نزدیک نہ ہوگا تمہارا روزہ صحیح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا کے لیے رکھو ورنہ دوسری غرض مثلاً صحت کی درستی یا نیک نامی کے لیے رکھو گے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں خدا کے لیے اپنا روزہ پورا کرو گے اس دنیا میں کوئی انعام نہ ملے گا اور توڑو گے تو اور توڑ دو گے یا نہ رکھو گے تو یہاں کوئی سزا نہ دی جائے گی مرنے کے بعد جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو اسی وقت انعام بھی ملے گا اور اسی وقت سزا بھی دی جائے گی یہ چند ہدایات دے کر آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے کوئی سپاہی کوئی ہرکارا کوئی سی آئی ڈی کا آدمی اس پر مقرر نہیں کیا جاتا کہ ہر وقت اس کی نگرانی کرے زیادہ سے زیادہ رائے عامہ اپنے دباؤ سے اس کو اس حد تک مجبور اس حد تک مجبور کر سکتی ہے کہ دوسروں کے سامنے کچھ نہ کھائے پیے مگر چوری چھپے کھانے پینے سے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور اس بات کا حساب لینا تو کسی رائے عامہ یا کسی حکومت کے بس ہی میں نہیں کہ وہ رضائی الہی کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے یا کسی اور نیت سے ایسی حالت میں جو شخص روزے کی تمام شرائط پوری کرتا ہے غور کیجیے کہ اس کے نفس میں کس قسم کی کیفیات ابھرتی ہیں نمبر ایک اس کو خداوند عالم کی ہستی کا اس کے عالم الغیب ہونے کا اس کے قادر مطلق ہونے کا اور اس کے سامنے اپنے محکوم اور جواب دہ ہونے کا کامل یقین ہے اور اس پوری مدت میں جب کہ وہ روزے سے رہا ہے اس کے یقین میں ذرا تنزل نہیں آتا نمبر دو اس کو آخرت پر اس کے حساب کتاب پر اس کی جزا سزا پر پورا یقین ہے اور یہ یقین بھی کم از کم ان بارہ چودہ گھنٹوں میں برابر غیر متزلزل رہا ہے جبکہ وہ اپنے روزے کی شرائط پر قائم رہا نمبر تین اس کے اندر خود اپنے فرض کا احساس ہے وہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے وہ اپنی نیت کا خود محتسب ہے اپنے دل کے حال پر خود نگرانی کرتا ہے خارج میں قانون شکنی یا گناہ کا صدور ہونے سے پہلے جب نفس کی اندرونی تہوں میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اسی وقت اپنی قوت ارادی سے اس کا استحصال کر دیتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ پابندی قانون کے لیے خارج میں کسی دباؤ کا محتاج نہیں ہے نمبر چار مادیت اور اخلاق و روحانیت کے درمیان انتخاب کا جب اسے موقع دیا گیا تو اس نے اخلاق و روحانیت کا انتخاب کیا دنیا اور آخرت کے درمیان ترجیح کا سوال جب اس کے سامنے آیا تو اس نے آخرت کو ترجیح دی اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اخلاقی فائدے کی خاطر مادی نقصان اور تکلیف کو اس نے گوارا کیا اور آخرت کی نفع کی خاطر دنیا مضرب کو قبول کیا نمبر پانچ وہ اپنے آپ کو کسی معاملے میں آزاد نہیں سمجھتا کہ اپنی سہولت دیکھ کر اچھے موسم مناسب وقت مناسب وقت اور ٹھنڈے زمانے میں روزہ رکھے بلکہ جو وقت جو وقت قانون مقرر جو وقت قانون میں مقرر کیا گیا ہے اسی وقت روزہ رکھنے پر اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے خواہ موسم کیسا ہی سخت ہو حالات کیسے ناموافق ہوں اور اس کی ذاتی مصلیحتوں کے لحاظ سے اس وقت روزہ رکھنا کتنا ہی نقصان دہ ہو نمبر چھ اس میں احساس ذمہ داری تحمل یکسوئی توکل اور دنیاوی ترغیبات کے مقابلے کی طاقت کم از کم اس حد تک موجود ہے کہ رضا الہی کے بلند نصب العین کی خاطر وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس کا نتیجہ مرنے کے بعد دوسری زندگی پر ملتوی کیا گیا ہے اس کام کے دوران میں وہ رضاکارانہ اپنی خواہشات نفس کو روکتا ہے سخت گرمی کے حالت میں پیاس سے حلق چٹکا جا رہا ہے برفاب سامنے موجود ہے آسانی سے پی سکتا ہے مگر نہیں پیتا بھوک کے مارے جان پر بن رہی ہے کھانا حاضر ہے چاہے تو کھا سکتا ہے مگر نہیں کھاتا خواہش نفس کمزور کرتی ہیں چاہے تو اس طرح کی خواہش پوری کر سکتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے گا مگر نہیں کرتا ممکن الحصول فائدوں سے صرف نظر اور ممکن الحتراض نقصانات سے پرزیر آئی اور خود اپنے منتخب کیے ہوئے طریقے حق پر ثابت قدمی کسی ایسے نفع کی امید پر نہیں جو اس دنیا ہی میں حاصل ہونے والا ہو بلکہ ایسے مقصد کے لیے ہے جس کے متعلق پہلے ہی نوٹس دے دیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے اس کے حاصل ہونے کی امید ہی نہ رکھو یہ کیفیات ہیں جو پہلے روزے کا ارادہ کرتی انسان کے نفس میں ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں جب وہ عملاً روزہ رکھتا ہے تو یہ بل فیل ایک طاقت بن جاتی ہے جب تیس دن تک وہ اسی فیل کی تکرار کرتا ہے تو یہ طاقت راسک ہوتی چلی جاتی ہے اور بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک تمام عمر ایسے ہی تیس تیس روزے ہر سال رکھنے سے وہ آدمی کی جبلت میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہے یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ یہ صفات صرف روزے ہی رکھنے میں اور صرف رمضان ہی کے مہینے میں کام آئے بلکہ اس لیے کہ انہیں اجزاء سے انسان کی سیرت کا خمیر بنے وہ فجور سے اکثر خالی ہو اور اس کی ساری زندگی تقوی کے راستے پر پڑ جائے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس مقصد کے لیے روزے سے بہتر کوئی طریق تربیت ممکن ہے کیا اس کے بجائے اسلامی طرز کی سیرت بنانے کے لیے کوئی دوسرا کورس تجویز کیا جا سکتا ہے ضبط نفس اس تربیت کے ضابطے میں کچنے کے لیے صرف دو خواہشوں کو منتخب کیا گیا یعنی شہوت شکم اور شہوت فرض اور ان کے ساتھ ایک تیسری خواہش آرام لینے کی خواہش بھی زد میں آ گئی ہے کیونکہ تراوی کے قیام اور سحری کے لیے آخری شب میں مزے کی نیند توڑ کر اٹھنے وجہ سے اس پر بھی اچھی خاصی زر پڑتی ہے حیوانی زندگی کے مطالبات میں تین مطالبے اصل و بنیاد کا حکم رکھتے ہیں بقائے نفس کے لیے غذا کا مطالبہ بقائے نو کے لیے صنف مقابل سے اتصال کا مطالبہ اپنی کھوئی طاقتوں کو بحال کرنے کی کے آرام کا مطالبہ انہی تین ضرورتوں کا تقاضا تمام حیوانی خواہشات کا مبدا اور تمام حیوانی اعمال کا محرک ہے اور یہ تقاضا اتنا طاقتور ہے کہ حیوان جو کچھ کرتا ہے اسی کے زور سے مجبور ہو کر کرتا ہے انسان کو خدمت گار اور اعلی کار کی حیثیت سے جو بہترین ساخت کا حیوان یعنی جسم دیا گیا ہے اس کی بنیادی مطالبات بھی یہی تین ہیں اور چونکہ وہ تمام حیوانات سے قسم کا حیوان ہے اس لیے اس کے مطالبات بھی ان سب سے بڑے ہی ہیں وہ صرف زندہ رہنے کے لیے غذائی نہیں مانگتا بلکہ اچھی غذا مانگتا ہے طرح طرح کے مزیدار غذائیں مانگتا ہے غذائی مواد کی نئی ترکیبوں کا مطالبہ کرتا ہے اور اس اس کے مطالبے میں اتنی نکل نکلی چلی جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے دنیا کی دنیا درکار ہوتی ہے وہ صرف بقائے نور کے لیے صرف مقابل سے اتصالی ہی کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اس مطالبے میں ہزار نزاکتیں اور باریکیاں پیدا کرتا ہے تنور چاہتا ہے آرائش کے بے شمار سامان چاہتا ہے حسن چاہتا ہے ترگ انگیز سما اور لذت انگیز ماحول چاہتا ہے غرض اس سلسلے میں بھی اس کے مطالبات اتنی شاخیں نکالتے ہیں کہ کہیں جا کر ان کا سلسلہ رکتا ہی نہیں اسی طرح اس کی آرام طلبی بھی عام حیوانات کے مثل صرف کھوئی بھی قوتوں کو بحال کرنے کی حد تک نہیں رہتی بلکہ وہ بھی بے شمار شاخیں نکالتی ہیں جن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا وہ صرف کھوئی ہوئی قوتوں کو بحال ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حت الامکان قوتیں کھونے کی نوبت ہی نہ آئے مشقت سے جی چراتا ہے محنت کے بغیر کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے طرح طرح کی تدبیریں اس غرض کے لیے نکالتا ہے کہ بلا محنت یا کم سے کم محنت سے مقصد بر مقصد براری ہو جائے اور خصوصاً ایسے مقاصد کے لیے محنت کرنے میں تو اس کی جان پر بنتی ہے جو اس کے حیوانی مقاصد سے بالا کر ہوں اس طرح ان تینوں ابتدائی خواہشوں سے خواہشات کا اطلاع اتنا ہی جال بن جاتا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے بس دراصل انسان کی اس خادم اس موز اور حیوان کے پاس یہی تین ہتھیار وہ سب سے بڑے ہتھیار ہیں جن کی طاقت سے وہ انسان کا خادم بننے کے بجائے خود انسان کو اپنا خادم بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ زور لگاتا رہتا ہے کہ اس کے اور انسان کے تعلق کی نوعیت صحیح فطری نوعیت کے برعکس ہو جائے یعنی بجائے اس کے کہ انسان اس پر سوار ہو الٹا وہ انسان پر سوار ہو کر اسے اپنی خواہشات کے مطابق کھینچے کھینچے پھرے اگر انسان پوری قوت سے اس پر اپنا اقتدار مسلط نہ کرے اور تمیز و ارادے کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دے تو بلا آخر وہ اس پر غالب آ جاتا ہے پھر وہ اپنی خدمت گار کا غلام اور اس کا خدمت گار اس کا آقا ہوتا ہے علم اسما کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے فکر و استدلال اور تخیر و ایجاد کی جو قابلت نے اسے عطا کی ہیں وہ سب کی سب اس اندھے جاہل نادان جانور کی خدمت میں لگ جاتی ہے بلندیوں پر رونے کے بجائے پستیوں میں اترنے کے کام آتی ہے اعلیٰ درجے کی انسانی مقاصد کی جگہ ذلیل حیوانی مقاصد حاصل کرنے کا آلہ بن جاتی ہیں ان کا کوئی مصرف اس کے سوا باقی نہیں رہتا کہ رات دن بس اسی حیوان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نئے نئے وسائل تلاش کرتے رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیوان شرط دواب تمام حیوانات سے بدتر قسم کا حیوان بن کر رہ جاتا ہے بھلا جس حیوان کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان جیسا خادم مل جائے اس کے شرط بھی کوئی حدود کوئی حد ہو سکتی ہے جس بیل کی بھوک کو بحری بیڑ بنانے کی قابلیت میسر آ جائے زمین کی کس چراگاہ میں اتنا بلب ہوتا ہے کہ اس کے معاشی مفاد کی لپیٹ میں آنے سے بچ جائے جس کتے کی ہرس کو ٹینک اور ہوائی جہاز بنانے کی طاقت مل جائے کس بوٹی اور کس ہڈی کا یارہ ہے کس کی کچلیوں کچلیوں کی گرفت میں آنے سے انکار کر دے جس بھیڑیوں کا اپنے جنگل کی بھیڑیوں کی قومیت بنانے کا سلیقہ ہو اور جو اور جو پریس اور پروپیگنڈے سے لے کر لمبی مار کی توپن تک سے کام لے سکتا ہو زمین میں کہاں اتنی گنجائش ہے کہ اس کے لیے کافی شکار فراہم کر سکے جس بکرے کی شہوت ناول ڈراما تصویر موسیقی رقص ایکٹنگ اور حس افزائی کے وسائل ایجاد کر سکتی ہو جس میں بکریوں کی تربیت کے لیے کالج کل ہندوستان تک پیدا کرنے کی لیاقت ہو اس کی داد عیش کے لیے کون حدود حد و انتہا مقرر کرنے کا ذمہ لے سکتا ہے ان پستیوں میں گرنے سے انسان کو بچانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ اس کے سامنے انسانی زندگی کا اصل نسب پیش کیا جائے اور اسے انسانی قوتوں کا صحیح مصرف بتایا جائے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس حیوان کے ساتھ اس کے تعلق کی جو فطری نوعیت ہے اس کو عمل قائم کیا جائے اور مشق و تمرین کے ذریعے سے سوار کو اتنا چست کر دیا جائے کہ اپنی سواری پر جم کر بیٹھے ارادے کی باغیں مضبوطی کے ساتھ تھامیے اور اس پر اتنا قابو یافتہ ہو کر اس کی خواہشات کے پیچھے خود نہ چلے بلکہ اپنے ارادے کے مطابق اسے سیدھا چلائے اس حیوان کو خدا نے اس لیے ہماری سپرد کیا ہے کہ ہم اس سے کام لیں اور اس کو اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں اس کا دماغ ہمارے لیے فکر کرنے کا وسیلہ ہے اس کے آلات کے حواس ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں ہمارے لیے صحیح و عمل کرنے کے آلات ہیں جتنی چیزیں اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے مسخر کی ہیں ان میں سب سے زیادہ کارآمد چیز یہی حیوانی جسم ہے اس کے اندر جتنی فطری خواہشات ہیں وہ سب اس کی حقیقی ضرورتوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے ہم پر اس کا حق ہے کہ اسے آرام سے رکھے اس کو قوت بخش غذائیں بقائے نو کے لیے اس کی طلب کو پورا کرے اور اسے خواہ مخواہ ضائع نہیں کرے لیکن بہرحال یہ ہماری اور ہمارے مقصدی زندگی کی خدمت کے لیے ہے نہ کہ ہم اس کی اور اس کے مقصدی زندگی کی خدمت کے لیے اس کو ہمارے ارادے کا تابع ہونا چاہیے نہ کہ ہمیں اس کی خواہشات کا تابع اس کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ ایک فرماروا کی طرح اپنی خواہشات ہم سے پوری کرائے بلکہ اس کا صحیح مرتبہ یہ ہے کہ غلام کی طرح ہمارے سامنے اپنی خواہشات پیش کرے اور یہ ہماری باتمیز تربیت یافتہ خودی کا کام ہے کہ اس کی وجہ اس کی جس درخواست کو جب اور جس طرح مناسب سمجھے پورا کرے یا رد کر دے روزے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد انسان کو اس کے حیوانی جسم پر یہی استدا بخشتا ہے جو تین خواہشیں تمام حیوانی خواہشات کا مبدا ہیں جو تین ہتھیار اس حیوان کے پاس ایسے طاقتور ہیں ہیں جن کے زور سے ہمیں اپنا متی بنانے کے لیے اٹھتا ہے روزہ انہی تینوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کی منہ میں مضبوط لگام لگا کر اس کی راسے ہماری اس خودی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو خدا پر ایمان لائی ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عزم کر چکی ہیں اس وقت اس جانور کی بے بسی دیکھنے کے اس وقت اس جانور کی بے بسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے صبح سے شام تک یہ دانا پانی مانگتا رہتا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں دیتے یہ پانی کی طرح لپکنا چاہتا ہے مگر ہم باغے کھینچ لیتے ہیں یہ کھانا دیکھ کر اس پر منہ مارنا چاہتا ہے مگر ہم اسے جنبش نہیں کرنے دیتے یہ کہتا ہے کہ اچھا سگریٹ حکا پان کسی چیز سے تو مجھے اپنی آگ بجھا لینے دو مگر ہم اس کی ہر درخواست رد کر دیتے ہیں یا اپنے جوڑے دیکھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے اور ملاوت شروع کر دیتا ہے مگر جہاں تسکین نفس کا سوال بیچ میں آیا اور ہم نے لگام کھینچ لی اس طرح دن بھر اس کی خواہشوں کو ٹھکرانے کے بعد ہم اپنے مالک کے مقرر کیے ہوئے وقت پر اسے چارا پائی دیتے چارا پانی دیتے ہیں ابھی تھکا ہارا چاہتا ہے کہ ذرا آرام لے مگر عشاء کی اذان سنتے ہی ہم کان پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کرتے ہیں اور مسجد کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں دوسرے دنوں میں تو اس عشاء کے وقت تھوڑا ہی قیام کرنا پڑتا تھا مگر رمضان میں معمولی نماز کے علاوہ تراوی کی غیر معمولی رکعتوں کے لیے بھی ہم اسے کھڑا کرتے ہیں اس رگیب سے نکل کر بیچارہ سونے کے لیے دوڑتا ہے کہ بس صبح کی خبر لائے مگر رات کے پچھلے پہر میں جب اس کا رواں رواں میٹھی نیند میں سرشار ہوتا ہے ہم ایک چابک ایسا رسید کرتے ہیں کہ سارا نشہ حرن ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مالک کا حکم دین کے بجائے اس وقت دانا پانی دینے کا ہے لہٰذا جو کچھ کھانا چاہتا ہے کھا لے یہ مشق ہے جو ہماری جو ہمیں ہر سال کی جن کرائی جاتی ہے تاکہ اپنے اس خادم پر ہمیں پورا ابتدا حاصل ہو جائے اس سے ہم اپنے جسم اور جسمانی لذتوں کے با اختیار حاکم بن جاتے ہیں حیوانی خواہشات کی جابرانہ قہرمانی ختم ہو جاتی ہے ہمیں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جس اپنی جس خواہش کو جس حد تک جس حد پر چاہیں روک دیں اور اپنی جس قوت سے جس طرح چاہیں کام لے سکیں وہ شخص جسے اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی کبھی عادت ہی نہ رہی ہو جو نفس کے ہر مطالب اور بے چو چرا سر جھکا دینے کا خوگر رہا ہو اور جس کے لیے حیوانی جبلت کا ایک فرمان واجب الزان کا حکم رکھتا ہے دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا درجے کا کام انجام دینے کے لیے بہرحال آدمی کی خودی میں اتنا بل بوتا ہونا چاہیے کہ وہ نفس کی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ سکے اور ان قوتوں کو جو اللہ نے اس کے نفس و جس میں ودیت کی ہیں اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکے اسی لیے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ سال کے دوران میں بھی کبھی کبھی نفل روزے بھی رکھنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تاکہ اس ابتدا کی گرفت مضبوط ہوتی رہے لیکن بہت فرق اصولی اور جوہری فرق ہے اس ابتدا میں جو اسلامی روزہ اس انسان کی خودی کو اس کے نفس کو جسم پر دیتا ہے وہ اس ابتدا میں جو غیر اسلامی طرز پر نفس کشی کی مشقتوں یا قوت ارادی کی نشوت دینے کی ورزشوں سے حاصل کیا جاتا ہے یا جو جو فطری طور پر بڑے آدمیوں کو خود بخود حاصل ہوتا ہے دوسری طرف یہ دوسری قسم کا ابتدا تو دراصل ایک ایسی ہی جاہل مطلق العنان خودی کا راستہ ہے جو اپنے سے بالا تر کسی حاکم کی متی کسی ضابطہ و قانون کی پابند اور کسی علم کی متبع نہیں ہے اس کو اپنی جسمانی اور نفسانی خواہش قوتوں پر فرما فرما روائی ہوتی ہے لازم نہیں بلکہ ممکن نہیں کہ وہ اسے صحیح طریقے پر استعمال کرے دنیا میں رہوانیت اور ترک لذت کی بیماریاں اسی نوعیت کی ابتدا سے پیدا ہوئی ہیں اسی ابتدا کی بدولت نفس اور جسم کی جائے حکومت چھینی گئے اسی ابتدا کے بل پر انسانی انسان خود اپنی فطرت سے لڑا ہے اسی ابتدا کی بدولت انسان نے اپنی قابلیتوں کو تہذیب و تمدن کے ارتقا میں صرف کرنے کے بجائے تنزل و امتحاد کی کوششوں میں صرف کیا ہے اسی ابتدا کی بدولت دنیا کے بہت سے بڑے آدمیوں نے خدا کے بندوں خدا کے بندوں پر اپنی خدائی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی طاقتوں کو حق کے بجائے ظلم کی راہ میں استعمال کیا ہے برعکس اس کے اسلامی روزہ جس خودی کو نفس و جسم پر اقتدا دیتا ہے وہ مطلق مطلق خودی نہیں ہے بلکہ خدا اور اس کے قانون کی اطاعت کرنے والی خودی ہے وہ جاہل خودی خودی نہیں ہے جو آپ اپنی رہنما ہو بلکہ ایسی خودی والی خودی ہے وہ جاہل خودی نہیں ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہدایت علم منیر کی رہنمائی میں چلنے والی ہے وہ خدا کے دیے ہوئے نفس و جسم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتی کہ اس پر قابو پا کر اپنی دید کے مطابق جس طرح چاہے حکمرانی کرے بلکہ اسے خدا کی امانت سمجھتی ہے وہ اس امانت پر خدا کی منشا کے مطابق حکومت کرتی ہے ایک مومن متقی انسان جس کی خودی اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سفر ڈال سکتی ہو ڈال چکی وہ دنیا کی کسی چیز پر بھی ظلم نہیں کر سکتا کجا کے خود اپنے جسم کا حق مارے اور اپنی اس رفیق پر ظلم کرے جس کو اللہ نے مدت العمر کے لیے اس کا بہترین مددگار بنایا ہے وہ اس کو اچھے سے اچھا کھلائے گا اچھے سے اچھا پہنائے گا بہتر سے بہتر مکان میں رکھے گا زیادہ سے زیادہ آرام دے گا اس کے ہر فکری جذبے کی تسکین کا سامان فراہم کرے گا نہ اس نہ اس لیے کہ اس کا نفس یہ چاہتا ہے بلکہ اس لیے کہ خدا نے اس کا حق مقرر کیا ہے اور اس حق کو ادا کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے البتہ وہی نفس جب اچھا کھانے کے لیے حرام غذا یا حرام کمائی کا تقاضا کرے گا جب اچھے لباس اچھی سواری اچھے مکان کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرنے کا مطالبہ کرے گا جنہیں اللہ نے پسند نہیں کیا ہے جب وہ اپنے جذباتی شہوانی شہوانی کی تسکین کے لیے ایسے دروازے کھولنا چاہے گا جنہیں اللہ نے بند کیا ہے جب اپنی آرام طلبی کے لیے ان فریضوں اور خدمتوں کو ادا کرنے سے جی چرائے گا جو اللہ نے اس پر عائد کی ہیں اور جب وہ اس جگہ اپنی خواہشات اور اپنی اپنی خود اپنی قربانی دینے سے رکنا چاہے گا جہاں اللہ کی رضا ہے اسے اور اس کی خواہشوں کو قربان کر دیا جائے وہاں مومن کی خودی اپنے ہاتھ میں نہ اختیارات کو پوری شدت کے ساتھ استعمال کرے گی اور پھر سرکشی جو نا فرمانی کے راستے سے ہٹا کر فرما برداری کے سیدھے راستے پر لے جائے گی اسی چیز کی مشق مومن سے رمضان میں کرائی جاتی ہے تاکہ دنیا کی صرف جہانگاہ نازک مواقع جب پیش آئیں اور وہ ہر روز ہر وقت پیش آتے ہیں اس کی ارادے کی اس موز اور حیوان کو قابو میں رکھنے سے عاجز نہ رہ جائیں انفرادی تربیت کا اجمالی نقشہ یہاں تک جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تعلق افراد کی تربیت سے تھا اب روزے کی اجتماعی پہلو کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ایک مجموعی نظر انفرادی تربیت کے پروگرام پر ڈالیجیے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اسلام کا اصل مقصد صالحین کی ایسی جماعت بنانا ہے جو انسانی تمدن کو خیر و صلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرے مگر اس غرض کے لیے وہ صرف اجتماعی اصول وضع کرنے اور ان اصولوں کی پابندی کا ایک نظام و تمدن بنا لینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ساتھ ساتھ اپنی جماعتی نظام کے لیے افراد کو تیار کرنے کا بھی انتظام کرتا ہے تاکہ جماعت جن افراد پر مشتمل ہو ان میں کا ایک ایک شخص اپنے خیالات اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے اس نظام کے ساتھ بیچ از قیمت موافقت رکھتا ہو اور باغیانہ میلانات کے ساتھ مجبورانہ اطاعت کے بجائے کرنے کے بجائے اپنے دل و دماغ کے مخلصانہ عقیدے اور اپنی سیرت کی ذاتی قوت کے ساتھ اس کی پیروی کرے اس اسکیم میں روزے کے رکن سے جو کام لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اس تربیت کے ذریعے سے جماعت کے ہر فرد کو خدا عالم کی حاکمیت کے مقابلے میں اب اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جانے کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو قانونی لاہی کے تابع کر دے نمبر دو ہر فرد کے ذہن میں خدا کے عالم الغیب و شہادہ ہونے کا اور آخرت کی باسپرس کا عقیدہ وہ مشق و تمرین کے ذریعے سے اس طرح جانگوزی کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی شخصی ذمہ داری کے احساس کی بنا پر نہ کی کی کسی خارجی دباؤ وجہ سے خفیہ اور اعلانیہ اطاعت کرنے لگے نمبر تین ہر فرد کے اندر یہ روح پھونک دی جائے کہ ماں سوا اللہ کی بندگی اطاعت سے و عمل من کر بندگی اللہ کے لیے اس طرح خالص ہو جائے کہ جس حکم یا جس قانون یا جس اقتدار کے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی صنعت نہ ہو اس کتاب کے لیے فرد مومن کے نفس میں کوئی آمادگی بھی نہ ہو نمبر چار ہر فرد کی اخلاقی تربیت اس طور پر کی جائے کہ اسے اپنی خواہشات پر پورا اقتدار حاصل ہو وہ اپنے نفس وہ جسم کی تمام قوتوں پر اتنا قابو رکھتا ہو کہ اپنے عقیدے اور علم و بصیرت کے مطابق ان سے کام لے کام لے سکے اس میں صبر تحمل کشی توقع اللہ اور ثابت قدمی و یکسوئی کی صفات پیدا ہو جائیں اور اس کے کیریکٹر میں اتنی قوت آ جائے کہ وہ خارجی ترغیبات اور اپنے نفس کے جائز میلانات کا مقابلہ کر سکے یہی وہ مقاصد ہیں جن کے لیے اسلام نے رمضان کے روزی ہر اس شخص پر فرض کیے ہیں جو اسلامی جماعت کا رکن ہو کوئی عاقل و بالغ فرض خواہ عورت ہو یا مرد اس فریضے سے مستثنا نہ نہیں ہے بیماری سفر اور بعض دوسرے شرعی ازرات کی بنا پر کوئی شخص اس فرض کو ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر قضا یا فدیہ لازم ہے بہرحال اسلام کے دائرے میں رہ کر کوئی انسان روزے کی فرضیت سے چھوٹتا نہیں ہے اگرچہ لازم نہیں ہے کہ روزے کی تربیت سے تمام افراد کے اندر وہ خصوصیات بدرج عتم پیدا ہو جائیں جو اس سے پیدا کرنی مطلوب ہیں کیونکہ ان کی پیدائش اور تکمیل کے لیے خود تربیت لینے والے میں ذاتی استعداد بھی ضروری ہے لیکن بجائے خود اس نظام تربیت کی فطرت میں خاصا موجود ہے کہ اس سے خصوصیات انسانیت میں پیدا ہوں اور ان ان خصوصیات کو پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا نظامی تربیت تجویز نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی شخص صداقت پسندی کی نظر سے دیکھے تو اسے اعتراف کرنا پڑے گا کہ دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اجتماعی نظام ایسا نہیں ہے جس نے افراد کو تیار کرنے کا اتنا وسیع و ہماگیر انتظام کیا ہو کہ پوری کی پوری آبادیاں اس کے دائرے میں آ کر خود بخود اخلاقی تربیت پاتی چلی جائے پھر اس کا مزید کمال یہ ہے کہ سوسائٹی کے حدود میں اگر کوئی فرد ایسا ناقص نکل آئے کہ اجتماعی نظام کا جزو بن کر نہ رہ سکتا ہو تو وہ خود بخود الگ ممتاز ہو جاتا ہے جہاں اس نے بغیر عذر شریع کے روزہ ترک کیا اور فوراً یہ بات سوسائٹی پر آشکارا ہو گئی کہ اس کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو خدا کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا اور اپنی حیوانی جبلت کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے اس طرح علامت سے سوسائٹی کو اپنے جسم میں ایک سڑے وضو کی موجودگی کا بر وقت علم ہو جاتا ہے اور اس کو موقع مل جاتا ہے کہ اپنے رب کو اس کے زہر سے محفوظ کرے کم از کم اسلام نے تو اپنی حد تک ایسے لوگوں کی نشاندہی کا پورا انتظام کر دیا ہے اور ہر مسلم سوسائٹی کے لیے اس بات کا موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ آئین وقت پر ان کے وجود سے آگاہ ہو کر یا تو ان کی اصلاح کرے یا انہیں اپنے سے خرچ کر دے اب یہ دوسری بات ہے کہ, کوئی بے حس نام نام مسلم سوسائٹی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور ایسے لوگوں کو نہ صرف اپنی گود میں پرورش کرے بلکہ انہیں اپنے سر پر بٹھائے اور زندہ باد کے نعرے لگائے روزے کا اجتماعی پہلو نماز کی طرح روزہ بھی بجائے خود ایک انفرادی فیل ہے لیکن جس طرح نماز کے ساتھ جماعت کی شرط لگا کر اس کو انفرادی سے اجتماعی فیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسی طرح روزے کو ایک ذرا سے حکیمانہ تدبیر نے انفرادی عمل کے بجائے اجتماعی عمل بنا کر اس کے فوائد و منافع کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا وہ تدبیر بس اتنی سی ہے کہ روزے رکھنے کے لیے خاص مہینہ مقرر کر دیا گیا اگر شارے کے پیش نظر محض افراد کی اخلاقی تربیت ہوتی تو اس کے لیے یہ حکم دینا کافی تھا کہ مسلمان سال بھر کے دوران میں کبھی تیس دن کے روزے رکھ لیا کرے اس طرح وہ تمام مقاصد پورے ہو سکتے تھے جن کا اوپر ذکر ہو گیا ہے بلکہ ضبط نفس کی مشق کے لیے یہ صورت زیادہ مناسب تھی کیونکہ اجتماعی عمل سے روزہ رکھنے میں جو آسانی افراد کے لیے پیدا ہو جاتی وہ انفرادی عمل کی صورت میں نہ ہوتی اور ہر شخص کو اپنا فرض ادا کرنے میں نسبتاً زیادہ شدت کے ساتھ اپنے قوتی ارادی استعمال کرنی پڑتی لیکن اسلام کا قانون جس حکیم نے بنایا ہے اس کی نگاہ میں افراد کی تیاری کسی کام کی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ایک جماعت جماعت صالح وجود میں نہ آئے اس لیے اس نے روزے کو محض ایک انفرادی عمل بنانا پسند نہیں کیا بلکہ سال بھر میں ایک مہینہ روزے کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ سب مسلمان بیک وقت روزہ رکھیں اور وہی نظام تربیت جس جس سے افراد تیار ہوں ایک سوال اجتماعی نظام بنانے میں بھی مددگار ہو جائیں اس حکیمانہ تدبیر سے روزے کے اخلاقی روحانی منافع میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی طرف یہاں چند مختصر اشارات کیے جاتے ہیں تقوی کی فضا اجتماعی عمل کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ اس سے ایک خاص قسم کی نفسیاتی فضا پیدا ہو جاتی ہے ایک شخص انفرادی طور پر کسی خاص ذہنی کیفیت کے تحت کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے گرد و پیش دوسرے لوگوں میں نہ وہ ذہنی کیفیت ہو اور نہ وہ اس کام میں شریک ہو تو اپنے آپ کو اس ماحول میں بالکل اجنبی پائے گا اس کی ذہنی صرف اس کی ذات تک محدود اور صرف اس کی نفسی قوتوں پر منحصر رہے گی اس کو نشو پانے کے لیے ماحول سے کوئی مدد نہ ملے گی بلکہ ماحول کے مختلف اثرات اس کیفیت کو بڑھانے کے بجائے الٹا گھٹا دیں گے لیکن اگر وہی کیفیت پورے ماحول پر طاری ہو اگر تمام لوگ ایک ہی خیال اور ایک ہی ذہنیت کی ماتحت ایک ہی عمل کر رہے ہوں تو معاملہ برعکس ہوگا اس وقت ایک ایسی اجتماعی فضا بن اس وقت ایک ایسی اجتماعی فضا بن جائے گی جس میں پوری جماعت پر وہی ایک کیفیت چھائی ہو اور ہر فرد کی اندرونی کیفیت ماحول کی سے غذا سے غذا لے کر بے حد و حساب بڑھتی چلی جائے گی ایک شخص اکیلا برہنا ہو اور گرد پہ سب لوگ کپڑے پہنے ہوں تو کس قدر شرمائے گا بے حیائی کی کتنی بڑی مقدار اس کو برہنا ہونے کے لیے درکار ہوگی اور پھر بھی ماحول کے مختلف اثرات سے اس کی شدید بے حیائی بھی کس طرح بار بار شکست کھائے گی لیکن جہاں ایک حمام میں سب ننگے ہوں وہاں شرم بیچاری کو پھٹکنے کا بھی موقع نہ ملے گا اور ایک شخص کی بے شرمی دوسروں کی بے شرمی سے مدد پا کر افزوں اور افزوں ہوتی چلی جائے گی ایک ایک سپاہی کا الگ الگ جنگ کرنا اور محلے کی جنگ برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے مگر جہاں فوج کی فوج ایک ساتھ مارچ کر رہی ہو وہاں جذبات شہامت جذبات شہامت و حماست کا طوفان امنڈ آتا ہے جس میں ہر سپاہی مستانہ وار بہتا چلا جاتا ہے نیکی ہو یا بدی دونوں کی ترقی میں اجتماعی نفسیات کو غیر معمولی دخل حاصل ہے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 رمضان کا مہینہ گویا خیر و صلاح اور تقوی و تہارت کا موسم ہے جس میں برائیاں نہیں نیکیاں پھلتی ہیں پوری پوری آبادیوں پر خوف خدا اور حب خیر کی روح چھا جاتی ہے اور ہر طرف پرہیزگاری کی کھیتی سر سبز نظر آنے لگتی ہے اس زمانے میں گناہ کرتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے ہر شخص خود گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے کسی دوسرے بھائی کو گناہ کرتا دیکھ کر اسے شرم دلاتا ہے ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بھلائی کا کام کرے کسی غریب کو کھانا کھلائے کسی ننگے کو کپڑا پہنائے کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے کہیں کوئی نیک کام ہو رہا تو اس میں حصہ لے کہیں کوئی بدی ہو رہی تو اسے روکے اس وقت لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں برائی سے نفرت اور بھلائی سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے توبہ اور خشیت و عنابت کی طرف طبیعتیں مائل ہوتی ہیں نیک بہت نیک ہوتے ہیں اور بدوں کی بدی اگر نیکی میں تبدیل نہیں ہوتی تب بھی اس جلاب سے ان کا اچھا خاصا تنقیہ ضرور ہو جاتا ہے غرض اس زبردست حکیمانہ تدبیر سے شارع نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر سال ایک مہینے کے لیے پوری اسلامی آبادی کی صفائی ہوتی رہے اس کو اور حال کیا جاتا رہے اس کی کایا پلٹی جائے اور اس مجموعی حیثیت سے روح اسلامی کو اکثر نو زندہ کر دیا جائے حدیث کا مفہوم ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں ایک اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو شیاتین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں دوزک کی طرف جانے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کی طرف جانے والے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اس وقت پکارنے والا پکارتا ہے اے بھلائی کے تعلیم آگے بڑھ اور برائی کے خواہش مند ٹھہر جا ستی کے مریض کا آخری امتحان اس طرح لیا گیا ہے کہ اس کی ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں اگر آئینے پر کچھ دھندلاہٹ سی پیدا ہو تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جان باقی ہے ورنہ اس کی زندگی کی آخری امید بھی منقطع ہو جاتی ہے اسی طرح مسلمانوں کی کسی بستی کا تمہیں امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے زمانے میں دیکھو اگر اس مہینے میں اس کے اندر کچھ تقوا اور کچھ خوفا کچھ نیکی کے جذبے کا ابھار نظر آئے تو سمجھو ابھی زندہ ہیں اور اگر اس مہینے میں بھی نیکی کا بازار سرد ہو و فجور کے آثار نمایاں ہوں اور اسلامی حص مردہ نظر آئے تو ان للہ و ان راجعون پڑھ لو اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس مسلمانوں کے لیے مقدر نہیں اجتماعی احساس اجتماعی عمل کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فطری اور اصلی وحدت پیدا ہوتی ہے نسل یا زبان یا مرزوم یا معاشی اغراض کا اشتراک فطری قومیت پیدا نہیں کرتا نسل یا زبان یا معاشی اغراض کا اشتراک فطری قومیت پیدا نہیں کرتا آدمی کا دل صرف اسی سے ملتا ہے جو خیالات اور عمل میں اس سے ملتا ہو یہ اصلی رشتہ ہے جو دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے باندھتا ہے اور جس کے ساتھ خیالات اور عمل میں اتفاق نہ ہو اس سے کبھی دل نہیں ملتا خواہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں جب کوئی شخص اپنی گرد و پیش کے لوگوں کو ذہنیت اور عمل میں اپنی سے مختلف پاتا ہے تو صحیح طور پر اپنے آپ کو ان کے درمیان اجنبی محسوس کرتا ہے مگر جب بہت سے لوگ مل کر ایک ہی ذہنی کیفیت کے ساتھ ایک ہی عمل کرتے ہیں تو ان میں باہم ایرانگت رفاقت ایک جہتی اور برادری کے گہرے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے درمیان کوئی اجنبیت باقی نہیں رہتی قلب و روح کا اشتراک اور عمل کا اتفاق ان کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دیتا ہے خواہ نیکی ہو یا بدی دونوں صورتوں میں اجتماعی نفسیات اسی طرح کام کرتی ہیں چوروں میں چوری کا اشتراک اور شرابیوں میں شراب نوشی کا اشتراک بھی یوں ہی برادری پیدا کر دیتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ بدی کے راستے میں افراد کی نفسانیت کا دخل رہتا ہے جس کا فطری میلان فرد فرد کو پھاڑ کر الگ کر دینے کی طرف ہے اس لیے راستوں میں کبھی بے آلائش اور مستحکم نہیں ہوتی بخلاف اس کے نیکی کے راستے میں نفسانیت دبتی ہے انسانی روح کو حقیقی تسکین ملتی ہے اور پاک جذبات کے ساتھ آدمی اس راستے پر چلتا ہے اس لیے نیک خیالات اور نیک عمل کا اشتراک و بہترین رشتہ اخوت پیدا کرتا ہے جس سے زیادہ مستحکم اجتماع رابطے کا تصور نہیں کیا جا سکتا نماز با جماعت کی طرف طرح رمضان کے اجتماعی روزے مسلمانوں میں اسی نوع کی برادری پیدا کرتے ہیں تمام لوگوں کا مل کر ایک خدا کی رضا چاہنا اسی کی رضا کے لیے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھانا اسی کے خوف سے برائیوں کو چھوڑنا اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا اسی کی محبت میں بھلائیوں کی طرف دوڑنا اور ایک دوسرے کو بھلائی پر اکسانا یہ چیز ان میں بہترین قسم کی وحدت صحیح وحدت صحیح ترین فطری قومیت پاکیزہ ترین اجتماعی ذہنیت اور ایسی ہمدردی اور رفاقت پیدا کرتی ہے جو ہر کھوٹ سے خالی ہے امداد باہمی کی روح اس اجتماعی عبادت کا تیسرا زبردست کام یہ ہے کہ عارضی طور پر تمام لوگوں کو ایک سطح پر لے آتی ہے اگرچہ امیر امیر ہی رہتا ہے اور غریب غریب لیکن روزہ چند روزہ چند گھنٹوں کے لیے امیر پر بھی وہ کیفیت تاریخ کر دیتا ہے جو اس کے فاقہ کش بھائی پر گزرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مصیبت حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے وہ خدا کی رضا چاہنے کا جذبہ اسے غریب بھائیوں کی مدد پر اکساتا ہے بظاہر ایک بڑی چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اخلاقی و تمدنی فوائد بے شمار ہیں جس قوم کے امیروں میں غریبوں کی تکالیف کا احساس اور ان سے عملی ہمدردی کا جذبہ ہو اور جہاں صرف اداروں ہی کی کو خیرات نہ دی جاتی ہو بلکہ فردن فردن بھی حاجت مندوں کو تلاش کر کے مدد پہنچائی جاتی ہو وہاں نہ صرف ایک ایک قوم کے حصے قوم کے کمزور حصے تباہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں نہ صرف ایک اجتماعی فلاح برقرار رہتی ہے بلکہ غربت اور عمارت میں حسد کے بجائے محبت کا شکر گزاری و احسان مندی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ طبقاتی جنگ کبھی رونما نہیں ہو سکتی جو ان قوموں میں ہو یا ہوتی ہے جن کے مالدار لوگ جانتے ہی نہیں کہ فکر فاقہ کیا چیز ہوتی ہے جو قحط کے زمانے میں تعجب سے پوچھتے ہیں کہ لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں انہیں روٹی نہیں ملتی تو ایک کیک کیوں نہیں کھاتے روزہ اسلام کا دوسرا عملی رکن ہے جس کے ذریعے سے اسلام اپنے افراد کو فردن فردن ایک خاص قسم کی اخلاقی تربیت دے کر کر تیار کرتا ہے اور پھر انہیں جوڑ ایک خاص طرز کی جماعت بناتا ہے اسلام کا آخری مقصد جس مدنیت صالحہ اور حکومتی لاحق کو میں لانا ہے اس کے اجزائے ترکیبی اس طرح نماز اور روزے کے ذریعے سے چھیل کر ذریعے سے چھیل بنا کر تیار کیے جاتے ہیں اس کے سپاہی اور جنرل اس کے اہلکار عہدیدار اور اس کے معلم اور پروفیسر اس کے قاضی اور مفتی اس کے تاجر اور مزدور کارخانہ دار اور کسان اس کے رائے دہندے نمائندے اور شہری سب اس تربیت کے بعد کہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے اجتماع سے وہ صالح تمدنی اور سیاسی نظام بن سکے جسے خلافت النوا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے محض ان گھڑ افراد کو لے کر خلافتی الہی قائم کرنے کے لیے دوڑ جانا ایسی خام خیالی و خام کاری ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں ابھی اس انفرادی و اجتماعی تربیت کا پروگرام ختم نہیں ہوا اس کے ساتھ ایک تیسرا عملی رکن زکوٰۃ بھی ہے جسے ہم آگے بیان کریں گے